اصلاح اور فساد حضرات انسان کی اصلاح ایک بڑا مشکل کام ہے اس کو بگاڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اصلاح کرنی ہو تو سالہ سال کی اور مسلسل کوششوں سے ہوتی ہیں بگاڑ ہونا ہو تو اس کے کوئی خاص و کوشش درکار نہیں ہوتی بسا اوقات صرف صحیح اصلاح سے غفلت ہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے آپ ایک بچے ہی کی مثال لے لیجئے اس کو آپ ایک اچھا اور پاکیزہ انسان بنانا چاہے تو آپ کو برسو اپنی جان کھپانی پڑے گی تب کہیں اس کے ذہن اور عادات اور خسائل کو آپ سنوار سکے گے لیکن اگر آپ چاہے کہ وہ بگڑے تو اس کے لیے کسی خاص کوشش کی حاجت نہیں ہے صرف باغے ڈیلی چھوڑ دینا کافی ہے معاشرے میں ہر طرح کے لچو لفنگو کے ساتھ چل پھر کر وہ خود بگڑ جائے گا محنت اور کوشش کی ضرورت ترقی کے لیے ہوتی ہے نہ کہ تنزلی کے لیے آپ کسی گاڑی کو بلندی پر لے جانا چاہے تو بڑی طاقت صرف کے بغیر وہ اوپر نہ چڑھ سکے گی نشیب کی طرف جانا چاہے تو صرف بریک ڈھیلا چھوڑ دیجئے گاڑی خود لڑکے گی اور جہاں تک نشیب ملے گا لڑکتی چلی جائے گی ایسا ہی معاملہ انسانی معاشرے کا ہے کسی معاشرے کو درست کر کے ایک اعلیٰ درجے کے نظام فکر و عمل کا پابند بنانا بڑا محنت طلب کام ہے جس کے لیے کی کوششیں درکار ہوتی ہے مگر ان کوششوں کے و نتائج کو ضائع کرنے کے لیے صرف اتنی بات بھی کافی ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو قائم و برقرار رکھنے کی کوشش چھوڑ دیں اور جو بگاڑ بھی معاشرے میں پھیلاتا نظر آئے اس کی پرواہ نہ کریں مسلمانوں میں جو خوبیاں پیدا ہوئیں وہ کچھ یوں ہی اتفاق نہیں پیدا ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور ان کے بعد امت کے صلاح و اتقاء اور علماء و فقہ نے صدیوں کی عرق ریزی و جانفشانی سے کروڑوں انسانوں کو کفر و شرق کی تاریکیوں سے نکالا اخلاقی پستیوں سے اٹھایا جاہلیت کی رسم اور طور طریقوں کو مٹایا خدا واحد کی بندگی کے لیے ان کو تیار کیا آخرت کی باز پرس کا عقیدہ ان کے دلوں میں بٹھایا اخلاق فاضلہ کی تعلیم و تربیت دے کر ایک خاص کریکٹر ان کے اندر پیدا کیا نماز روزے حج اور زکوٰۃ جیسی پاکیزہ عبادات ان میں آرائش کی اور اسلامی نظام تہذیب و تمدن کا ایک مضبوط سانچہ تیار کر دیا جس کی بدولت مسلمان ان خوبیوں سے آراستہ ہوئے جو دوسروں کے لیے قابل رشک تھی یہ جو کچھ سدہ برس کی محنتوں اور مسلسل کوششوں سے بنا ہے اس کو ہم ضائع اور برباد کرنا چاہے تو آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن اسے پھر تعمیر کرنا چاہے تو پھر صدیاں اس کے لیے درکار ہوگی یہ ہماری انتہائی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اسلاف نے سینکڑوں برس کی محنتوں سے ہمارے اندر جو اصلاح کی تھی اس کو ہم نے پچھلے ایک صدی کے اندر بری طرح ضائع کیا ہے پہلے انگریزوں کی غلامی کے زمانے میں وہ بہت کچھ ضائع ہوئی اور اب ان کی غلامی ختم ہو جانے کے بعد خود اپنے حکمرانوں کے دور میں ہم اس کو اب پہلے سے بھی زیادہ ضائع کر رہے ہیں یہ وہی غلطی ہے جس پر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر متنبع فرمایا گیا ہے کہ لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی زندگی میں جتنی بھی اصلاح ہوئی ہے انبیاء علیہ السلام اور نوے انسانی کے لیے نیک انسانوں کی ہزارہ برس کی کوشش سے ہوئی ہے ایک ایک برائی کا سدے باپ کرنے اور ایک ایک بھلائی کو قائم کرنے میں خدا کے سوال بندو کو سدہ برس محنت کرنی پڑی ہے تب جا کر دنیا میں کچھ عالمگیر اخلاقی ضوابط پر انسانی تہذیب کی تعمیر ہو سکی ہے اس تعمیر کو برباد تو آسانی سے کیا جا سکتا ہے مگر پھر سے اس کو تعمیر کر دینا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے ایک معمولی مثال دیکھیے صرف یہ بات کہ عورت اور مرد کا تعلق نکاح کے سوا کسی اور صورت میں نہ ہو انسان کو اس کا قائل کرنا اور اس کا خوگر بنانا اور معاشرے میں اس کو ایک مسلم ضابطے کی حیثیت سے رائج کر دینا اتنا مشکل کام تھا کہ انبیاء علیہ السلام اور صالحین نو انسانی کو اس کے لیے ہزارہ برس تک کوشش کرنی پڑی ہوگی تب کئی دنیا میں یہ ایک اصلاح نافذ کی جا سکی ہوگی اس لیے کہ انسان میں جنسی انارکی کی طرف ایسا زبردست میلان موجود موجود ہے کہ اس سے ایک اخلاقی ضابطہ کا پابند بنا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے اس اصلاح کو ضائع کر دینے کے لیے کسی بڑی محنت کی ضرورت نہیں عورتوں اور مردوں میں آزادانہ کی راہیں کھول اور خاندانی منصوبہ بندی کے ذرائع و وسائل عام لوگوں کی دسترس تک پہنچا دیجیے جنسی انارکی کا دیو جس سے مشکل سے بھان گیا تھا ایک دفعہ کھل جانے کے بعد دیکھتے دیکھتے اس ساری اصلاح کو غارت کر دے گا جو ہزارہ برس کی کوششوں سے ہوئی تھی لیکن اس کے تباہ کو نتائج سامنے آنے کے بعد جس طرح کہ آج وہ مغربی معاشرے کے سامنے انتہائی صورت میں آ رہے ہیں آپ اگر چاہیں کہ پھر اس دیو کو قید کر دے تو یہ کوئی آسان کام نہ ہوگا اس کے لیے پھر سدہ برسی کی محنتیں درکار ہوگی اسی لیے قرآن مجید میں انسانیت کے غارت گروں کو متنبع کرتا ہے کہ زمین میں جو اصلاح بڑی مشکلوں سے ہوئی ہے اس کو تم اپنی حماقتوں سے برباد نہ کرو اسی ایک مثال پر آپ قیاس کر لیجئے کہ جس عظیم الشان عمارت کا نام اسلامی تہذیب و تمدن ہے اس کی تعمیر کس مشکل سے ہوئی ہوگی کتنی جہالتوں اور گمراہیوں کو مٹا کر اور کتنی برائیوں کا سدباب کر کے اس کے لیے زمین صاف کی گئی ہوگی کتنی جافشانیوں سے صحیح عقائد اور صحیح خیالات ذہنوں میں بٹھائے گئے ہوں گے کیا کچھ محنتیں اخلاقی حدود اور ضوابط کو معاشرے میں عملاً قائم کرنے میں صرف کی گئی ہوگی اور پھر اس پوری عمارت کو سہارنے کے لیے اسلامی نظام زندگی کے یہ پانچ ستون شہادت توحید نماز روزہ اور حج مضبوطی کے ساتھ جمائے گئے ہوں گے یہ جو کچھ بنا ہے ہمارے اسلاب کی بے حد و حساب کوششوں سے بنا ہے اور یہ عظیم سرمایہ ہمیں میراث میں مفت مل گیا ہے اس کو اگر ہم ترقی نہیں دے سکتے تو کم از کم اسے برباد تو نہیں کرنا چاہیے ہمارا نظام تعلیم و تربیت ہمارا لٹریچر ہمارا تصور ثقافت اور بحثت مجموعی ہمارے قوانین اور نظم و نسق اور معیشت و معاشرت کا پورا نظام جس رفتار سے اس سرمایہ کی ناقدری کرنے والے اور اس کو برباد کرنے والے لوگ روز بروز زیادہ سے زیادہ تعداد میں پیدا کر رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کچھ بعید نہیں کہ ایک روز ہم اس کو بالکل کھو دیں گے اور اگر ایک دفعہ ہم نے اسے کھو دیا تو پھر اس از سر نو حاصل کر لینا کوئی آسان کام نہ ہوگا خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے اور خدا کرے کہ اس کے آنے سے پہلے ہی ہم سمل جائے